انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت جہنم سے نکلے گی اس کے بعد کہ جہنم کے آگ نے ان کو جلا ڈالا ہوگا اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اہل جنت ان کو جہنمیین کے نام سے یاد کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 6569